ایک منظومہ پیش خدمت ہے اس کا عنوان ہے شاعر اور غزل یہ انیس سو بہتر میں تحریر میں آیا تھا سماعت فرمائیے گا تو جناب کیا ہے چاند کی کرنوں سے غزل کی بھیک مانگی چاند کی کرنوں سے غزل کی بھیک مانگی اس نے کاسے میں دو بوندے نچوڑ دی کہ غزل آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے سیپ نے مروری دیے کہ دل اس کا پرسکون ہو جائے نے بھی سرخی بخشی کے رخ مثل یاقوت ہو جائے تبلے کی تھاپ نے گھنگرو کی دھنکار نے مایوس نہیں کیا نسیم سہر سے بھی سوال تراش کیا قبروں کے کتبوں سے بھی قبر کی بھی مانگ کے لایا سورج سے تھوڑی حدت مانگ لی سماپ سے بے قراری لے لی لہر نے بغاوت دے دی گلاب کے پاس بھی گیا اس نے کاسے کو بوسا دیا اور اپنی پنکھڑی رکھ دی خوش تھا کہ آج محنت رنگ لائے گی وہ بری ہو جائے گی دامن میرا خوشیوں سے بھر جائے گا غزل کے چہرے پر حسین سا عنوان لکھ دے گی خلوص کی تشتری میں رکھ کر جو غزل میں پیش کی جسارت پر میری وہ بفر گئی ضبط کی پٹری سے اتر گئی کاسے میں تھوک دیا بولی بیکاری اپنے خونے جگر نچوڑ کے لاؤ غزل سے زندگی کی خوشبو آئے راحتوں کے لیے لہو کی ایک بوند کافی ہے پھر اس نے چھاتی سے جدا کر کے اپنی بچی میری گود میں رکھ دی ممتا کی باہوں میں غزل تھی ممتا کی نگاہوں میں غزل تھی بچی کے لبوں پر بچی کی انگلیوں میں بچی کی سانسوں میں مگر بچی تو سراپا غزل تھی میں مشاہدے میں ہی تھا کہ اس نے بچی مجھ سے لے لی میری آگوش میں شرمندگی رکھ دی میری آگوش میں شرمندگی رکھ دی ترمندگی رکھ دی اپنی اور مانگے کی چیز میں کتنا فرق ہوتا ہے وہ لائے کے سب استخار تھی پروکار تھی میں تنکے سے بھی حقیر تھا اس کا سر تنا ہوا تھا میرا سر جھکا ہوا تھا کہ غزل کے چہرے پر بھی پیون لگا ہوا تھا غزل کا وزن زیر اطاب تھا میں بھی تو ہار گیا تھا میری شاعری کی کائنات پر آشاد ستاری تھا وہ مسکرا رہی تھی غزل سٹ پٹا رہی تھی اتحاد کا تروا ہوا روایت کا دیپ بج گیا حقیقت سے پردہ اٹھ گیا شاید نہیں میں تو بیکاری تھا خورشید ظہ پڑ گیا خورشید ضعیف ہو گیا محتاب زرد پڑ گیا غلام مرزا گیا تبلے کا پول کھل گیا جنکار تھم گئی سمندر ندامت کا تھا دو لخت ہوا جو جس کا تھا لے گیا ابلیس کچیاں چننے لگا بکاری مر گیا قبروں کو اپنا دیا مر گیا پھر شاعر جاگا ساتھ میں کھو گیا خامشی چھ گئی ساتھ میں انقلاب آ گیا اندر کا لاوا ابلنے لگا ہس سے گزرنے لگا ابلیس کے کا سلسلہ رک گیا اب ذات تھی شاعر تھا آنکھوں میں لہو کی بوندے ہاتھ میں قلم کاغذ پر تھا شکریہ جناب یہ نظم جناب ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے پسند فرمائی تھی ان کا خط ادھر کہیں کاغذات میں ہوگا ورنہ وہ بھی یہاں میں درج کیے دیتا شکریہ جناب